عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت جلوا اور کٹوا دیے یہ مقام بویرا کا واقعہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی یہ آیت نازل کی مسلمانوں یہود بنی نذیر کے کھجوروں کے درخت جو کاٹ ڈالے ہیں یا ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور اپنے تنوں پر ہی ان کو کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اللہ عز و جل کو منظور تھا کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو باون یہ حدیث صحیح ہے